کامیابی اللہ نے تین رکھی ہے دین کہتے ہیں جس میں انسانی کے استعمال اللہ کے حکم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کرنا اس کا نام ہے دین چاہے اپنی انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو کاروبار ہو کھیتی باڑی ہو حکومت ہو سیاست ہو وزارت ہو بادشاہت ہو جس حال میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس حال میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی گزارے اس کا نام دین ہے چاہے پھر وہ کمانا ہو کھانا ہو پینا ہو شادی ہو بیاہ ہو بگی ہو خوشی ہو تجارت ہو زراعت ہو ملازمت ہو جوانی ہو یا بڑھاپا ہو جس حال میں بھی انسان ہے اس حال میں اپنے جسم کی آزاد ہاتھ پیر کام دماغ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اپنی مرضی پر استعمال نہ کرے اور نئی دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلے بلکہ دیکھ کر چلنے کے لیے تو یہ کہ جناب رسول اللہ اس کی ذات اقدس ہے آج دنیا میں زندگی گزارتا ہے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو ہاں اسے یہ اس کی یہ اس کی فطرت میں ہے دیکھ دیکھ کر کسی نہ کسی کی مید و سیما پیار بھی کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ شاہروں نے دیکھ کر چلنے کے لیے تو فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہے دیکھو تو اللہ کے نبی کو دیکھو اور چلو اور نبی علیہ سرات و وہ دیکھ کر صحابہ نے زندگی گزاری صحابہ ہمارے تو انسان ہی تھے ہاں وہ انسان تھے بشر تھے ہماری طرح ان کے بیوی تھے بچے تھے کاروبار تھا تجارت تھی دنیا کے اسباب جتنے آج ہم آرام استعمال کر رہے ہیں تمام اسباب زندگی کے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے پیارے نبی علی والسلام کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی کو گزارا اس شام میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کی زندگی جی چاہیے تھی جو چاہا جی میں وہی کرتے تھے پنچایت تھی زندگی بتاتے تھے اس دن سے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کرنے کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کیا اسی دن سے انہوں نے من چاہی جی چاہی زندگی کو چھوڑ کر ایک جناب رسول اللہ طریقے میں اپنے آپ کو ڈال دیا اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا دنیا کی زندگی میں عزت تھی زندگی میں سکون اور چین انہیں اللہ نے عطا فرمایا آپس کی زندگیوں میں الفت اور محبتیں اللہ نے قائم کر دی زمین و آسمان سے اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہاں اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے اللہ نے صحابہ کو یہ بشارت سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہیں اللہ راضی کر دے گا موت کے بعد کی ہمیشہ زندگی کی کامیابی کا پروانہ صحابہ کو دنیا ہی میں گیا ہے وہ تھوڑے تھے لیکن دنیا میں عزت نہیں گزارتے تھے ہاں تھوڑے تھے لیکن دنیا میں جب جب انہوں نے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ والی فکر کو اپنا فکر بنایا اور آپ والی محنت کو اپنی محنت بنایا تو دنیا اللہ نے انہیں دنیا کے بڑے بڑے قوموں اور حکومت والوں کا امام بنایا انہیں امامت ملی دنیا میں ہاں دنیا میں عزت والے بنے ہو اور ایسی عزت اللہ نے دی کہ جو عزت دنیا ہاتھ میں تھی تب بھی رہی اور دنیا جب قربان کر دی تب بھی اللہ نے وہ عزت باقی رکھی یہاں تک کہ مرد موت آ گئی تو موت کے بعد ہی وہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہی ہاں آج بھی رضی اللہ اجمعین جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے اور صدیاں گزر گئی صحابہ کو دنیا سے جانے کے بعد صدیاں گزر گئی لیکن آج بھی ان کی عزت دلوں میں ہے ہمارے دلوں میں ایک ایسا مسلمان جس کی زندگی بالکل نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن اس کے دل میں بھی صحابہ کی عزت ہے محبت ہے صحابہ کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کرے تو وہ برداشت نہیں کرے گا حالانکہ وہ اس اس کی بیچارے کی زندگی بگڑی ہوئی ہے سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں حضرات صحابہ کی عزت اپنے باپ سے زیادہ ہے آدمی اپنے باپ کو برا برا کہنے والے کو برداشت کر لے گا لیکن صحابہ کو بلا کر فراغ کرنے کہنے والے کو برداشت نہیں کرے گا وہ ہاں۔ اللہ کی جو عزت ہے اور صحابہ کو یہ عزت ملی ہے ایمان و امال کے راستے سے اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے ہمیشہ کے لیے اب تم العالم ان کو تم مومن تم ہی دنیا میں بند رکھو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے مال ہے نہیں کہا تمہارے پاس مال ہے تو تمہیں بند رہو گے حکومت ہے تو بلند گے ایسا نہیں ہے حکومت ایمان کے ساتھ ہے تو اندر سربرندی دے دے گا لیکن حکومت ایمان کے بغیر ہے تو یہ حکومت انسان کے لیے دنیا میں بربادی کا ذریعہ بنے گی جیسے فرون برباد ہوا حکومت ہوتے ہوئے برباد ہوا ہے شداد برباد ہوا ہاں ابو لام برباد ہوا حالت جو سردار تھا قوم کا ابو جل برباد ہوا اللہ کے پیارے نبی کے ہوتے ہوئے دنیا میں برباد ہوئے لوگ چونکہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا ایمان کا راستہ چھوڑا ایمان کا راستہ قبول نہیں کیا اور بلال حبشی رضی اللہ عدالانو غلام ہیں حبشہ کے رہنے والے ہیں ہاں غریب الوطن ہے کوئی نہیں پہچانتا انہیں سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں غلام تھے لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کی پیروی کری آپ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈال دیا ایمان کی راہ قبول کر لی اور اس ایمان کی راہ میں امتحان بڑے زبردست امتحانات سے گزرنا پڑا انہیں لیکن ایمان کی راہ کو نہیں چھوڑا اپنے آپ کو ایمان پر جمایا اللہ نے ایسی سر بلندی عطا فرمائی کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو سردار قوموں کے تھے وہ پیچھے رہ گئے ہاں اور دنیا میں اتنی عزت دی ہلتے حبشی کو اللہ نے کہ لوگوں کے دلوں میں آج ایمان اور مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام قانون رکھے رکھے گا کوئی ارے وہ تو وہ تو حکومت والا تھا مالدار مال والا تھا کسی کو آپ فیرون کہو ہو اور آپ کو آپ کے چڑھا کے مارنے کے لیے آئے گا تیرا باپ فیرون برداشت کرے تیار نہیں ہوگا وہ ان کے پاس دنیا تھی یہ دنیا کی تمام طاقت اور قوت قوت تھی ایمان نہیں تھا پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں والی زندگی نہیں تھی اللہ تعالی شاہوں نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں چیزیں دے کر انہیں ذریع کیا انہیں برباد کر دیا ان کی حکومت انہیں نہیں بچا سکی ان کی طاقت اور قوت انہیں نہیں بچا سکی ان کا مال ان کی ان کی بدی کو نہیں بجا سکا قانون کو اللہ نے زمین میں دسایا ہے زمین میں اور جس مال کی بنیاد پر یہ غرور غرور کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اکڑتا تھا اور زمین میں اپنے مال کی بنیاد پر اکڑتا تھا اللہ نے اسی مال کے ساتھ اسے زمین میں دسایا ہے میرے میری علیہ سادہ صاحب فرماتے ہیں کہ قارون زمین میں قیامت تک دستا ہی جائے گا دنیا میں پانی میں ڈوبا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ تین دن کے بعد اوپر آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو تین دن کے بعد وہ پھول کر اوپر آ جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کا ڈبایا ہوا قارون قیامت تک زمین میں ہی دستا جائے گا باہر نہیں آئے گا ہاں ہمارے بزرگ تھے اللہ ان کی مفل زیادہ فرما ہے وہ جماعت میں کسی زمانے زمانے میں گئے تھے مصر تو وہاں جا کر عالم دین تھے وہاں مکسر والوں سے کہا کہ قارون یا تھا نہ کہاں دسا تھا وہ جا بتاؤ گیا قارون کے دسنے کی جگہ کہاں ہے تو وہاں والے ان کو لے گئے اس جگہ جہاں اس کو دسایا گیا تھا تو فرما تھے کہ میں نے دیکھا کہ پوری پورے شہر کے منسیپل کا گندا پانی جہاں کارون دسا تھا وہی گرا وہی ڈالا جاتا ہے اور وہ پانی اندر برابر جا رہا ہے گندا پانی گٹر آپ کیا گٹر ہوتی ہے گٹر ہی کہتے ہو نا آپ لوگ ہم لوگ گٹر کہتے ہیں کہہ رہے ہیں پورے شہر کا گندا پانی ہاں قیامت تک کے لیے اسی میں میرے عزیز ہو میرے بھائی ہو بزرگ ہو تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے اپنے ایمان کو بنا لو اپنے امان کو بنا لو تمہارے مسئل ہو جائیں گے یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے حضرات صحابہ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی اس زمانے کی دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں روم اور فارس پاس جائے گئے نہیں اگر ان کے پاس گئے نا تو یہ سے گئے کہ ہم تمہارے پاس تمہیں دینے آئے لینے نہیں آئے تو دنیا ہم تمہیں ایک راہ دینے آئے ہیں اور ایک راستہ دکھانے آئے ہیں اگر تم اس پر آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخت دونوں بن جائے گی دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے اور آخر کی ابدی زندگی تمہاری کامیاب بن جائے گی اسی دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے دیکھو نا آج دنیا موت سے گھبراتی ہے مر جائے تو گھبرا کے نہ گھبرا تیرا وقت آئے گا تو مرنا تو ہے تجھے تجھے تیرے تیری حکومت تیرا مال تیرا پیسہ تیرے بڑے بڑے قلعے یہ تیری حفاظت نہیں کر سکتے ابھی اس لیے کھلا ہوئے پوری دنیا میں معاوضے کے بنا رہے ہیں حالانکہ دنیا میں بہت مر رہے ہیں لیکن بس کہہ دیا کسی جی ہے یہ بیماری ہے اور لگتی ہے تو آدمی جیتا نہیں مر جاتا ہے بس خلا گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی باہر نہیں نکلتا جو اللہ تجھے باہر مار سکتا ہے وہ انہیں تجھے تیرے گھر میں بٹھا کے مار سکتا ہے لا الہ بولو اللہ کرنے دھرنے والی ذات ہے کہیں سے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی بیماری اپنی سات سے ڈرتی ہے نہ اپنے دوستوں کو بیماری سے مرتا ہے اللہ ہی کے حکم سے آدمی بیمار ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آدمی مرتا ہے فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے بیماری میں میرا اللہ مجھ سے کیا جاتا ہے یہ فکر کی بات ہے ہاں۔ اور اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے مخلوق سے نہیں سب مخلوق ہے دنیا کے بادشاہ سب مخلوق دنیا کے وزیر سب مخلوق دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے دعوے دار سب مخلوق ہیں مال مخلوق ہے مال میں کچھ نہیں ہے مال کے ذریعے اگر اللہ زندگی بنائے تو بنتی ہے ورنہ مال ہی کے ذریعے آدمی دنیا میں موت کی گھاٹ اترتا ہے بات یہ نہیں ہے اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے اللہ ہی کی ہے بس یہ یہاں آنا بھیتر یہاں نہیں یہاں دل میں ایمان کی جگہ دل ہے ہاں زبان نہیں ہے تو بہت سے ایمانداری سے کہتا ہوں حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں ایمانداری اگر ایمانداری دل میں ہو تو غلط بات کہے گا زبان سے ارے بولو ماں باپ پر غصے کرے گا ماں باپ کو گالی دے گا ہاں اگر دل میں ایمان اتر گیا ہے نا تو ایمان آ کے گئے ہو پاگل کیا کر رہا ہے ماں باپ کو تو ناراض کر رہا تیرا کیا ہوگا موت کے بعد تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے انہیں ناراض کر کے کیا کرے گا تو ایمان کون روکے گا اس کو جھوٹ سے ایمان روکے گا کہ نہیں پیسہ مل جائے گا لیکن جھوٹ لکھ دیا جائے گا پیسہ تو کہیں بھی چلا جائے گا لیکن جھوٹ باقی رہے گا ہاں۔ اللہ کی بارگاہ میں تیرے جھوٹ کا تجھے حساب دینا ہوگا ہاں۔ اپنے بھائی کے ساتھ تو غلط بات معاملہ کر رہا ہے غلط معاملہ تو نے کیا وہ تو رہ جائے گا باقی اور اس غلط معاملے سے جس دنیا آئی وہ دنیا چلی جائے گی آدمی بھائی سے لڑتا ہے غلط چیز ہاں اور یہ سب چیزیں جو زندگی میں وجود میں آ رہی ہے دل میں ایمان نہیں ہے ایمان کمزور ہو گیا ہے اگر ہے تو کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت پر کھڑا نہیں کر سکتا اور صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے اتنا قوی ایمان بنا دیا تھا کہ جو ایمان انہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جماتا تھا بلال نے رضی اللہ عنہ کو ان کو مکہ والے بڑے بڑے پہلوان انہیں رات بھر مارتے تھے ایمان ہٹانے کے لیے اور دن میں تبتی ہوئی دھوپ میں پتھروں ان کو ڈالتے تھے لیکن بلال حفشی رضی اللہ تعلق کی زبان کا ایک ہی بولتا احد احد اللہ تو ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو کچھ میرے پر حالات ہے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ میرے لیے میرے میرے رب کی حکمت کا تقاضا ہے ہاں آدمی بیمار ہوتا ہے کے معنی کیا آپ کے پیٹ کو چیرا جائے گا یہ مانا آپریشن کے اگر کوئی آپ کے پیٹ کو میں چیرتا ہوں تو زیادہ اور آپ کا آپریشن کرنا ہوگا اور آپ کو پانچ ہزار روپئے ہاں، پانچ ہزار روپئے دیجیے اور آپریشن کیجیے کیا مطلب میں نے پیٹ کو لیے جو ہم یہ سمجھے ڈاکٹر ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیماری میں میرے پیٹ کو چھینا جائے اس میں سے جو گندگی ہے نکالی جائے تو آدمی خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے اچھا، ٹھیک ہے ایسے ایمان والا جو حال بھی اس پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرا اللہ مجھ پر مہربان ہے اور میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اس کی طرف سے جو بھی حال آیا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور میری خیر میری بھلائی اور خیر خائی کے لیے بیماری آئی تو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکمت ہے اس کی اور جب اس کی طرف سے آئی ہے تو خوشی سے کہنا بھی چاہیے کہنا بھی میں کمزور ہوں آپ کی طرف سے آئی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا تو وہ مجلس میں بیماری اللہ کی رحمت ہے اور اس بیماری کی رحمت والے کو رہے تھے اور اس سے کے کہا تھا میرے گھر میں بیمار دعا کر دیجیے اور یہ حضرت تو برمت ہے بیماری تو رحمت ہے اور یہ تو بیماری کی دعا کرانے آئے تو حضرت اللہ والوں نے دعا کی اے اللہ بے شک بیماری تو تیری رحمت ہے لیکن تیرا بندہ اس کو برداشت کرنے کر نہیں پاتا لہذا اس رحمت کو صحت کی رحمت سے بدل دے ہاں، جی، اس میں بھائی میرا چیز ہو یہ جو آج کل تو آگی چیز ہے بہت پریشان اور بھی پریشان ہے تو پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے اللہ کے نبی نے مل استفا یا جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استفاق کرتا ہے آدمی کو اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے چلتے پھرتے ہر حال میں استفا کرنا چاہیے کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالے گا ہر پریشانی سے نکالے گا نکالنے کا راستہ ہے اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے وہ دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا تبدیل میں سب مشکلات کہا رہے صبح شام کی تصویر کیا ہے مشکلات ہیں روزانہ صبح صبح اور شام سو سو مرتبہ استغفار کرے گا تو استغفار سے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اس استغفار کے ذریعے اس کی تمام مشکلات بھی آسان ہو جائیں گے لیکن ہمیں موقع نہیں ہے ہاں یہ بہت بڑا مجمع ہے اور اس میں بہت سو چاچا بھی گئے ہوں گے کئی کئی مرتبہ لیکن پھر کچھ صبح شام کی تصویرات کی پابندی کرتے ہیں تو کیا موقع مل جائے تو کر لیتے ہیں لوگ ارے تیری زندگی ہے تو موقع ملا ہوا ہے اور جس دن موت آ گئی تو موقع ہاتھ سے گیا میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ تبلیغ کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھو تبلیغ کی محنت کا مقصد تو یہ ہے تم اپنے ایمان کو اتنا بنا لو کہ یہ ایمان تمہیں ہر حال میں ہی اللہ کی اطاعت پر جما دے کوئی حال تمہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نہ کون ہو جیسے میرے دوست آدمی کاروبار کرتا ہے اب کاروبار میں ایک ہار آ گیا اور ہار آنے کے بعد اس کے بھائی میں کوئی دکھتا نہیں ہے تو ایسا نہیں شور پر پیسے لیا میں نہ اگر ایمان اندر ہے تو ایمان جمع کہاں یہ قدم نہیں اٹھانا آقا ہوگا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کسی میں اللہ کی حکمت ہے ہاں۔ ارے ارے ارے آدمی جب آپریشن کرانے جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے پہلے کھانا پینا ڈاکٹر بند کر دیتا ہے تو بند کرتا یہ کیوں ہاں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے میری علاج علاج کر رہا ہے وہ اس علاج کا کہ میں ایک چوبیس گھنٹے نہ کچھ کھاؤں نہ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے اور اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ ہم پر مہربان ہے غفور ہے رحیم ہے رعوف ہے ہم پر اس کی طرف سے جو بھی ہر ہم پر آتا ہے نا یہ ہاتھ ہماری خیر خائی اور ہمارے ہماری بھلائی کے لیے ہے ہاں لیکن یہ بات یہ بات سمجھائے گا ایمان اور ایمان کی جگہ کہاں ہے بولو بولو یہ ہر سال چار مہینے مانگتے کہ چار مہینے جاؤ جماعت مانگنا کیوں مانگتے ہیں دل میں دل بن جائے دل یہ بنا تو سب بنا زندگی بن جائے گی اور زندگی جب اللہ کی اطاعت پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو خوشحال بنا دے گا چاہے جیب کوڑی نہ ہو لیکن زندگی خوشحال ہوگی گھر میں تنگی آنے پر ہم کبھی گھبرائے گا نہیں کہ یہ کہے گا میرے اللہ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے جس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے آپریشن سے کہا اور اسی میں میرے لیے خیر ہے پھاڑ ہے یہاں تک کہ بعد میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی یہ عمری کاٹ دینے پڑے گی بھی کٹا دیتا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو کہا وہ میری بھلائی اور خیر خائی کے لیے کہا ہے اور پیسے دیتا ہے پھر انہیں کاٹنے کے تو اللہ تو بہت مہربان اپنے بندوں پر اور اللہ تو بڑا خالد خاؤ تو خالق اور مالک ہے اور اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ آدمی کے حالات کو آم کے آنکھ میں بدل دے آج کل جو چل رہا ہے دنیا میں اللہ ایک ہوا چلائے تو سب ختم ہو جائیں گی ہے ایک ہوا اس نے چلائی تو سب گھر میں گھس گئے بڑے بڑے پہلوان ہاں اب بڑے بڑے دعوے دار دنیا کی حکومت والے سب سبازی ہو گئے پتا نہیں ہے کیا ہے اور کیا کرنا کچھ پتا نہیں ہے ہاں لیکن جب وہ جائے تو ایک آواز چلائے تو دنیا میں سب سب اپنا من آئے گا اللہ نے اپنی مدد کو تو اسرافیل داری سر تو صاحب کے ذریعے سمجھا ایک مہینہ فرشتہ سور پھوکے گا نا تو اس دنیا والے سب ختم ہو جائیں گے بڑی ہاں۔ قدرت والا ہے کسی میرے بھائی میں سے جو دوست بزرگوں اس وقت جو ضرورت ہماری اور آپ کی ہے اگر ہمیں انسانوں پر رحم آتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے انسان اللہ کو پہچانے اللہ کو مانے اللہ کی قدرت کو مانے اور اللہ کے غیبی نظام کو مانے اور اس کو مان کر زندگی کا روپ بنائے ایک اللہ سے ڈرے ڈرے بولو ایک اللہ کیسے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے چاہتا حکومت کسی کے ہاتھ میں دے رکھی ہے باقی اس پر قبضہ کنٹرول کس کا ہے ایک اللہ کا ہے ہاں بادشاہ کے بادشاہ میں مر گئے ان کی بادشاہ کو نہیں بچا سکے دنیا کے وزیر بڑے بڑے دعوے وزارت میں ہی مرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے سائنس والے سائنس کی دہشت دبی کرتے کرتے مرتے ہیں کوئی اپنے آپ نہیں نہیں پایا اور دنیا کے ڈاکٹر بھی ڈاکٹری کرتے کرتے مرتے ہیں دنیا کے ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی میں مر رہے ہیں ہاں موت و حیات کس کے ہاتھ میں ایک اللہ کے ہاتھ میں اور جب موت و حیات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے تو موت و حیات کے بیچ میں جتنے اور حالات اس اس کا کا وہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں یہ لیکن اندر آنا چاہیے اگر یہ اندر آ جاؤ نا پھر آدمی دعوے کرے ہی نا کچھ یہ وہ یوں کر لوں گا کیا کرے گا تیرا کیا مجبور ہے جب تک اللہ تو یہ ڈھیل دیتا ہے تو چلتا ہے اور جب وہ میں بھائی ہو ڈھیل نہیں دیتا تو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا آ جاتا اور دام کے گرتا ہوں پیر وہاں کی میں تو سارے کرتا آدمی آج جو دعوے دار ہے نا کچھ بھی نہیں ہے یہ بڑے سے بڑے پہلوانوں کو ذرا دس کی دوا کھلا دو دس جانتے ہو اس پہ آدمی باخانہ زیادہ کرتا رہتا ہے اس کو کھلا دو اور اس کے پیٹ میں سے بیس پچیس دس نکل رہے ہیں اس کی ہو جائے گی ہمت نہیں پڑتی بنا آج کل تو سب کے سامنے آسری نے چڑھا تھا تب کیا ہوا اس کے اندر سے نکلا کیا باہر نکلا ہے اس پاکانے پر اکڑتا تھے اس پاکانے پہ اس کو فخر ہے دوستو آدمی ایمان پر محنت کرے تو پھر اللہ تعالی ہو اس کی دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے مال پر پیسوں پر طاقت پر قوت پر اپنے خاندان پر اکڑتا نہیں کیا کرنے کی محنت میں ہوں کون ہاں تعالیٰ شاہ نے قرآن میں کہا تھا یا کیا انسان میں ایک دور ایسا نہیں ہے نہیں بدلا کہ وہ تو ایسا تھا کہ قابل ذکر بھی نہیں تھا انسان کو اللہ نے ماں کے رحم میں ایک پانی اپنے دوستوں ناپاک پانی کے قدر سے بنایا ہے اس کے اثر کیا ہے چاہے بڑے سے بڑا وزیر ہو بڑے سے بڑا بادشاہ ہو بڑے سے بڑے میں دوستوں مولی صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں بڑے سے بڑے میں دوستوں دنیا والے ہوں لیکن سب کی پیدائش کا راستہ ایک ہی ہے اور سب کو اللہ نے ناپاک پانی کے قدر سے ہی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ انسان سوچتا نہیں ہے اس کی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے جو قابل ذکر بھی نہیں ہے ہے لیکن یہ چیز یہ حقیقت انسان کو ایمان سمجھ جاتا ہے جب ایمان ایمان کا تو نور دل میں آ جاتا ہے نا تو دل کی آنکھیں آنکھیں دیکھنے لگتی حقیقت کو ایمان ہاں۔ کا نور اندر آتا ہے تو چاہے دنیا کتنی اس کے پاس آئے طاقت اور دنیا حق کی حکومت اس کے ہاتھ میں کتنی آئے جتنا ایمان اندر آتا جائے گا اتنا اس میں تبادلو آئے گی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا کرے گا نہیں اور آدمی کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے حقیقت کو دیکھے کہ تم ایک پانی کا نمبر کچرا ہے اور ابھی تو ابھی تیرا حال یہ ہے کہ تیرے اندر جو بھی چیز جاتی ہو گندی ہو جاتی ہے تو تو ایک گندگی کا مشین ہے تجھے کیا و فخر آپ دیکھیے آدمی کے جسم سے جو پسی ہونے کا تو ہی بدبولہ پیشاب پخانا بدبولا ہر چیز کپڑے پہنے تو کپڑے بھی بدبودار ہو جا رہے ہیں دو دن کپڑے پہن کے اتارو تو وہ بدبودار ہو جاتے تو جس آدمی جو گندگی کا ایک کارخانہ ہے اسے کیا کرنے کی ضرورت آپ نے سوچیے دیکھیے میرا کہا ہے کہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کے دور سے جیسے یہ آنکھیں نہیں آنکھیں یہ آنکھیں بھی دیکھتی ہے کب جب روشنی ہو میں دیکھتی ہے ارے بولو نہیں جیسے اس آنکھ سے چیزوں کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے مادی روشنی کی ضرورت ہے ایسے ہی دل کی آنکھوں کو آمان کا نفع اور نقصان سمجھنے کے لیے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے دل اصل دل کی آنکھیں ہیں دل کی آنکھیں جس اللہ تعالیٰ شام جو ہے نا ان نافرمانوں اور ان خدا کے مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے زیادہ مطلب سرولہ کے تابل بولوں وہ لبھی ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہو گئی ہیں ان کے دلوں میں جو آنکھیں بولتی ہیں اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے لا تعمل ابسار ہونا کہ تامل قلوب بنتے بھی سدو ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں کے سینے میں ان کے دل ہیں وہ اندھے ہی ہوئے ہیں کہ وہ ایمان کی روشنی نہیں ہے تو صحیح حقیقت دیکھ نہیں پاتے ہیں اس لیے دو آدمی بھی جماعت نکلتا ہے ایمان پر جب محنت کرتا ہے ایمان کی روشنی دل میں جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو جماعت میں سے ہی توبہ کرتا ہے استعفی کا تو معافی مانگتا ہے اما سے اما سے اما میں نے آپ کو بہت سنا معاف کیجیے گا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے جھگڑا کیا تھا ان سے لڑا تھا تو وہی سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے وہ دل کی آنکھیں اس کو روشنی ایمان کی مل گئی اس کا اندامن ختم ہو گیا جب آدمی ڈاکو چور ہوتا ہے تو لوگوں سے جو چوری کی ہے ڈاکہ کیا ہے ان کو ان کو واپس کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے کہ مسئلہ کہ میں کیا کروں گا میں نے ان سے ان کا مال چھوڑا چوری کی ہے میں نے ان پر دادا گیری کر کے ان کا مال لیا ہے اللہ کیا میں کیا جواب دوں گا آدمی اسی وقت سے اپنی اپنی زندگی کا روپ بدل دیتا ہے جو گھر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا کیونکہ دل کی آنکھوں کی آنکھیں اب دیکھنے لگی ہیں کہ میری نماز نہ پڑھنے میں میرا کتنا بھاری نقصان ہے نقصان نظر آئے گا اس کو ورنہ بھی میں دوستوں یہ ظاہر ہی آنکھیں دنیا دکھائے گی نماز چھوٹے گی لیکن آگ پیسے آئیں گے اس وقت جو ہماری زندگی جو غلط ہے بولنا غلط دیکھنا غلط کمانا غلط خرچ کرنا غلط چاہے ہم تبلیغ میں لگے یعنی کہ اگر آپ سوچیں کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد ہمارا ایمان کتنا بنا ہے کیا میرا ایمان اتنا بن گیا جو مجھے صحیح دیکھنا دیکھنے پر لیا ہے صحیح بولنے پر لیا ہے غلط بولنا چھوڑ دے کمائی حلال پر حلال کمائی پر لیا ہے مجھے حرام سے مجھے بچا دے کہ نہیں ہے بار بار لگاؤ چار مہینے اور لگاؤ صحیح لگاؤ تبلیغ کے معنی گھر سے نکلنے کا نہیں ہے سیگل سے نکل گئے تبلیغ میں نکل گئے نہیں گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جی کی چاہتوں سے نکلنے کا نام تبدیل ہے گھر میں منمانی جی چائے اتنی گزارتے تھے اب وہ منمانی جی چائے زندگی چھوڑ کر وہاں اس سے نکل کر پھر اللہ کے راہ میں نکل کر میں دوستوں یہ محنت کرے گا اور ایمان کی محنت دیکھو آگ اور کھان ان دو راستے سے ایمان دل میں جائے گا اور آپ یہ کہہ رہا ہے حار انسان میںب من کچھ لم يكن شيئا مذكورا اثر خلق بنوں من رکشا ہندو کریں وجعلناه سميعا بصيرا سبھی هديناه السبيل ہوں اتنا حد ہی نہ ہو اما شاکر ہو اما انسان کا شاکیر اور کافر ہونا کفور ہونے کا تعلق آپ کس دیکھنے پر ہے اور کان کے سننے پر ہے اگر آنکھیں ایمان کی محنت کے ساتھ ایمانی آنکھ بنا دی اور ایمان کے ذریعے ایمانی ایمانی صفت کے ساتھ اس نے دیکھنا شروع کیا اور کانوں سے ایمان اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو آخرت کو موت کو قبر کو مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا اس کو جب یہ بار بار سنے گا آمان کے فضائل کو سنتا رہے گا اتنا اس کے دل میں یقین بنتا جائے گا جتنا ایمان دل میں آتا جائے گا اتنا اس کی زندگی میں ایمان ظاہر ہونا شروع ہوگا اندر ایمان آ گیا اب نماز کی پابندی آ گئی لوگ کہیں گے یار آدمی بھلا ہو گیا اندر ایمان بنا ہے جو ایمان اس کو نماز پر لے ہے اندر جتنا ایمان بنے گا سب معاملات درست ہو جائیں گے دین لوگوں کے ساتھ تعلق کرتا ہوں ہاں ابھی ہم جماعت میں نکلے تو ہمارا اتنا ایمان بنا کہ پانچ کی نماز کے پابند ہو گئے ایمان اتنا بنا ہے کہ نماز ہمارا صحیح ہو گیا ایمان ہمارا اتنا بن گیا کہ روزہ ہر سرکار اللہ کے فرائض پر زندگی آ گئی لیکن ابھی ایمان اتنا نہیں بنا کہ جو ہماری تجارت سے سود کو چھوٹ کو نکال دے ابھی اس کو ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے ایمان اتنا بنے جو ہمارے معاملات کو درست کر دے ہماری معاشرت کو صحیح کر دے رہن سہن کہ زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہم کرنے والے بنے دلی کے طریقے پر ہماری تجارت کاروبار صحیح ہو جائے ہمارا خرچ کرنا صحیح ہو جائے ہاں، اس طرح بھی مشورمہ سے فضور خطی کس کو کہتے ہیں ہاں ایک مزدور کا میں کتاب الفال پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی کمائی کیسی ہے یہ دیکھنا ہو تو اس کا خرچ دیکھو یہ فرماتے ہیں اگر یہ اسراف کر رہا ہے اس کی زندگی میں اسراف ہے تو سمجھ لو کہ اس کی کمائی میں گڑبڑ ہے اس لیے کہ اسراف میں وہی مال جاتا ہے جو گڑبڑ والا ہوتا ہے حضور ختی ہوئی کرے گا شادی میں بیاہ میں ہاں اب گاڑی ضرورت کے لیے تو گاڑی ضرورت ضرورت کے لگ اب اس کو سجانا کیا کیا کرنا پیسے خرچ کرنا کیا اس کے کیا ہے گھر رہنے کے لیے تو ضرورت کے لیے بنا لے گھر اس میں ڈیکوریشن جو کرو کیوں کر رہے ہو وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اسراف اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے اور اسراف میں مال کیوں کیوں کیوں خرچ ہو رہا ہے کس کہ ہماری کمائی میں گڑبڑا ہے ہماری کمائی کی لائن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمارے رہن سہن کو ہم نبی کے طریقے پر لائے ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم و نسانی کہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ ہاتھ سے پیر سے جس کی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے وہ صحیح معنی مسلمان ہوا ہے منسلم المسلم میں یہ نہیں وہ جس اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ ہے مسلمان ہاں اللہ نے ہاتھ ظلم کرنے نہیں دی ہے اللہ نے ہاتھ اسے دی دیے ہیں کہ اساد کے ذریعے تو اپنے بھائی کی مدد کر اساد کے ذریعے غریب کے گھر جا کے اس کی مدد کر اسات کے ذریعے دوسروں کے دوسروں کو نفع پہنچا رات پہنچا پانی پلا اپنے بھائی کی خدمت کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر اسی دن دیا تھا ہاں زبان زبان سمان اپنے جگہ کے لیے دی ہے بھائی اور خیر کی باتیں دعوت دینے کے لیے ہاں غلط بولنے نہیں دی مسلمان کو ستانے کے لیے زبان نہیں دی اسی میرے بھائی میں نزیز ہو یہ محنت ایمان کے بنانے کی محنت ہے کون سی بنائے ایمان جہاں ایمان بن گیا کام بن گیا پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اور دوسری نماز بنانے کی محنت ہے اپنی نماز بناؤ کیسی بنانی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سچ لوگ کا مارا رہا ہندولیشن نہیں ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہو دیکھ رہے ہو میری نماز میرے نبی کے طریقے وادی میں میری نماز بن جائے اللہ کے جان والی نماز اللہ کے جہان والی نماز سنت کے مطابق نماز پڑھنا اب آپ علماء کے پوچھیے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے ہاں رکو کیسے کرنا رکو رکو ہے جو کرنے کا نام رکو نہیں ہے ایسے جھکنا جیسے اللہ کے نبی نے جھکنے کو فرمایا اس کا نام رکو ہے سجدہ ایسے زمین پر اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈال دینا جیسے اللہ کے نبی نے سجدے کا طریقہ بتایا ہے یہ ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے اور علماء کلام موجود ہیں ہم اپنی نماز کو سنوارے اللہ عر سرمۃ اللہ فرماتے تھے نماز پر محنت کرو اور نماز کو اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ اور نماز کو سنت کے سانچے میں ڈالو ایسی نماز بناؤ کہ جس نماز کو بنانے کے بعد دل بھیتر سے گئے میرے پاس نماز ہے یہ کیا بات ہے کہ نماز میرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر ضرورت کو پیش کرنے کے لیے ہے اور اس نماز کے ذریعے اللہ میری ہر حاضر ہر ضرورت کو پوری کرے گا نماز معمولی چیز نہیں ہے نماز زبردست ہے جو نماز اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے نام ہے اللہ سے قدرت سے فائدہ اٹھاؤ ہاں نبیوں نے نماز کے ذریعے مدد اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھایا بڑے بڑے کام دعا کے ذریعے بنے بڑے بڑے کام جو دنیا والوں کے نہیں بنتے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے کام جہاں نہیں بنے وہاں نبیوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے وہ کام اللہ سے بنوائے وہ بنے جناب رسول اللہ سم نے دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی ضرورتیں اللہ سے پوری کروائی اللہ کی بیروی سرسد صاحب نے مکہ والوں کی پوری اسکیم اللہ کے نبی کو ختم کر دینے کی تھی اور سب ایک ساتھ حضور کو مارنے کے لیے اسکیم بنا کر پورے مکہ میں پھیل گئے تھے کہ جہاں بھی جس کو بھی ہاتھ میں آئے حضور کو نواز نہ ختم کر دے لیکن اللہ سے معاملہ ہے اس نے فرمایا اللہ ابو بکر کیا گھبرا رہے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے حکومت ہمارے ساتھ ہے اللہ آج کا مسلمان اللہ کو ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا آج کے مسلمان یہ میرے میرے ساتھ ساتھ مان رہا جائے اس کے ہاتھ میں ہے کیا کہ تو کرے گا یہ سب متا ہے اور یہ سب اللہ کی اللہ کی بدت کے ماتحتی میں ہے اصل ان کا ان کا آرڈر نہیں ہے اصل اصل تو اوپر والے کا آرڈر ہے ہاں ہاں کو اللہ نے آرڈر کیا بولنا آپ نے آرڈر کیا کیا کہا یا نارو بولی مرد میں وہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ صاحب السلام کو کی قوم آگ میں ڈال رہی ہے ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسب اللہ الوکیل بن المولا و بن النصیر میرے لیے میرا اللہ کافی ہے کون کافی بولو مال والے نہیں حکومت والے ہتھیار والے نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے اور جب تک مسلمان کی زبان پر یہ بولتا تجارت میں کاروبار میں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ شاہ رخ نے اس کی حفاظت کی تھی اور اللہ کی مدد کے سہارے پر وہ دنیا میں بے اور پرپتا گیا اور دنیا کی قوموں کو ایمان کا راستہ دکھاتا چلا گیا یہ راستہ ہے آؤ اب بھی اسی راستے پر تم بھی آ جاؤ اللہ اللہ سے دینے کا راستہ ہے کلمہ بنانا نماز بنانا یہ دو چیزیں بنانی ہیں جماعتوں میں نکلتے ضرور ہیں لیکن اپنا کلمہ نماز بنانے کی کوشش کرنے کرتے ہیں جو نماز گھر میں پڑھتے تھے وہی نماز چار مہینے میں وہی نماز پڑھ گیا ہے وہ نماز بنا کر نہیں آئے حضرت کرما کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر وقت نکالو اور وقت نکال کر اپنی نماز پر محنت کرو اللہ کے گھر میں نماز بناؤ اور اپنی نماز کو صحیح سیکھو ہاں کلمہ اور نماز جہاں بن جائے گا چوبیس گھنٹے کی زندگی بن جائے گی اپنے بچوں کو اللہ کے راہ میں نکالنا اس لیے ہے تاکہ ان کا کلمہ نواز بنے اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم میں لے کر اپنے بال بچوں کو لے کے کیوں بیٹھنا ہے تاکہ ان کا ایمان بنے کلمہ بنے نماز بنے یہ کلمے کی محنت پر پڑھیں یہ اپنی نماز کو صحیح بنا کر پڑھنے والی محنت کریں ہاں جتنی ہماری زندگی میں خرابیاں ہیں ایک ایک خرابی کو دو کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہاں جہاں نماز پر محنت کرو گے ایک نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح بنا لیا تو یہی نماز کے ذریعے تمام ہماری کم کمیاں ختم ہو جائیں گی ان کر بے شک نماز بری اور بے باتوں سے آپ کو روک دے گی ہاں آدمی اپنی گاڑی کا برک مارا بریک نہ لگے کا آج کا خرابی ہے گاڑی کھڑی کیوں نہیں رہتی آپ بھی نماز پڑھو زندگی صحیح نہ ہو تو کہ نماز کا کچھ خرابی ہے نماز صحیح نہیں ہے نماز پڑھے آدمی جھوٹ بولے نماز پڑھے آدمی غلط چیزیں دیکھے نماز پڑھے آدمی زبان سے غلط بول بولے جھوٹی جھوٹی گواہی دے آدمی کو حق نہیں ہے کہ اپنے اپنے اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی رعایت میں خدا کا حکم توڑے ان کا ویور کرے غلط نہیں حق حق ہے میرا باپ اپنی جگہ پر ہے میں اس کا احترام کروں گا لیکن غلط کا ساتھ نہیں دوں گا ہاں لیکن یہ آئے گا اسی راستے سے تبلیغ میں پانچ چھ نمبر ہیں ارے موت تک کے لیے ہے یہ ایمان کی محنت کلبے کی محنت موت تک چوبیس گھنٹے ایمان کی فکر کے ساتھ بولنا ایمان کی فکر کے ساتھ جیسے ایسی بزشوں بیٹھنا جس میں ایمان بنے ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جس سے ایمان بگڑے ہاں جیسے سب بولتے تب بھی وہی بول رہے ہیں ہاں خدا کے اس اس سے سے یوں ہوگا ہوگا کس اللہ سے ہوگا اللہ سے بولنا یاد رکھو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جب ہم اور آپ جب اللہ کے غیر سے ہونے کو بولتے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کا کیا ہو گیا میں کرتا ہوں دوسرے کی تو جا رہے ہیں کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا سوال ہے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے ہاں مسئلہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ پر یقین کر کے ساتھ چلیں احتیاط کرنا اپنی جگہ پر ہے لیکن اندر کی یقین کی خرابی کے ساتھ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کو ناراض ناراض کرنے والی چیز ہے ایسی کمائی میں احتیاط کرنا چاہیے غلط چیزوں سے حرام سے احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو کہ نہیں یہ حرام کے ذریعے مجھے میری میرا میرا میرا کام نہیں بنے گا اور مال آنے سے میرا کام نہیں بنے گا میرا اللہ راضی ہوگا اور میرا اللہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہو کر میری زندگی بنا دے گا اللہ خوش ہوگا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت داخل کرے گا اللہ کہے گا یا باتی ہو میرے بندو داخل ہو جاؤ جنت میں یا لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا آمن وكانوا مسلمين ادخلوا کانو انتم وازواجكم تحبرون او میرے بندو آج کے دن تو کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے اللہ کامت آخر تو کہے گا ہاں ہی بات ہے لاکھوں کن علیکن کون ہے وہ اللہ دہر امر وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری قدرت پر جو یقین کرتے ہیں اور وہ قانون مسلمین اور مسلمان بن کر جیتے ہیں ہم ہم شیر پٹھان سید یہ ہمارا یہ نہیں ہے پہچان ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم ایمان والے ہم تو امت ہے حضور کی ہم حضور کی امت ہے یہ ہماری پہچان ہے ہاں اور حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے جب دنیا میں بھلے انسان بن کر زندگی گزارے اور دنیا کے انسان بھلے بنے اس کی فکر کرے اس کی محنت ہے کلمہ ہے نماز ہے علم ہے علم کی علم بھی میرے دوستوں موت کا علم سیکھنا ہے انہیں میں چار مہینے لگا کہا ہو گیا ہوگا تمہیں چار مہینے لگوائے اس لیے تھے تاکہ موت تک اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر زندگی گزارے ارم من علین اللہ آدمی اپنی زندگی کے علم اللہ والا علم سیکھنے کا محتاج ہے اور اور اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سے لے کر خبر تک ہمارے بچے باڈی بن کے اپنی جگہ پر ہیں انہوں نے علم حاصل کیا لیکن ہماری ضرورت کا علم ہمارا حاصل کرنا پھر بھی ضروری ہے کے لی ہو جی اور باڈی بنا دیا تھا ٹھیک ہے باڈی بنایا تو تمہیں خود اپنی ذمے داری پوری کی ہے لیکن نہیں سیکھا اب اب پکڑوں گی ضرورت قائم میں سیکھنا فرض ہے جلاتی پر کاروبار کا علم سیکھو حلال حرام کا ملازمت کرو ملازمت کی لائن کا علم سیکھو کپڑے پہنتے ہو تو کپڑے کی لائن کا علم سیکھو کہ مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے ہاں اجام کے پاس جا کے بنائے بیٹھو تو علم سیکھو کہ مجھے داڑھی کیسی بنانی چاہیے مجھے سب کے بات کیسی بنانی چاہیے سنت کیا ہے بچوں کی شادیاں کر رہے ہو تو شادی کرنے سے پہلے علماء کے پاس جا کے سیکھو سیکھو اور اگر میری شادی ہو رہی اور شادی کر رہا ہے اپنا تو وہ شادی کرنے سے پہلے میاں بیوی کے حقوق کو سیکھے مجھے کیسے رہنا چاہیے ارے گاڑی چلاتے چلنا چاہیے سیکھتے سیکھتے بل گاڑی چلاتے سیکھتے نہیں سیکھتے شادی کی لڑکی کو میں نکاح میں لا رہا ہوں تو نکاح میں لانے کے ساتھ اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا تو سیکھنا جی چاہیے سیکھنا جی چاہیے نہیں چلنا چاہیے اب بتاؤ آدمی اگر گاڑی سیکھے بغیر گاڑی چلائے گا تو کیا ہوگا ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو رہے گھروں میں جھگڑے گھروں میں جھگڑے ہی ہو رہے ہیں اور مقدمے جو میرے دوستوں جا رہے ہیں ہیں یہ کیوں ایکسیڈنٹ ہو رہے بغیر سیکھے کام چل رہا ہے ایک آدمی اتنا بڑا جاب ہے زندگی بھر کا ایک سے ایک ساتھی شادی کے ذریعے اپنے اپنے کام ایک لڑکی بنا رہا ہے لیکن وہ اس کو سیکھتا ہی نہیں کہ مجھے میری بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے میرے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا راستہ مجھے بتایا ہے اچھا، ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تم میں سے سب سے بہتر بھلا آدمی کون ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو اور میں مطلب ہم نے جو چیزیں گھروں میں لانی چاہیے تھی اس کو لانا چھوڑ دیا تو پتا نہیں کیسی کیسی چیزیں لے آئے ہم اپنے گھروں میں اس سے ہمارا کی بات بگڑا ہماری نمازیں خراب ہوئی ہیں اور ہمارے اخلاق بگڑے میرے بھائیوں اس لیے میرے بھائی ہو محنت کی موت تک کے لیے ہے اور چار مہینے کے لیے نہیں ہے ایمان سیکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر لمحہ ضروری ہے اور اس کی دعوت دینا بھی ہر لمحہ ضروری ہے ہم ایمان کی دعوت اللہ سے ہونے کو بولیں گے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اللہ کی مدت کو بولیں گے سنیں گے سنائیں گے اتنا ہی یہ چیز ہمارے دل میں اترتی جائے گی ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور جتنا ہی ایمان میں طاقت قوت پیدا ہوتی چل جائے گی ہماری زندگی سے تمام خرابیاں برائیاں دور ہو کر ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی اس لیے میرے بھائیوں بہت تک کر رہا ہے اور یہ جو ہمارے بزرگ بتایا نا کہ سال کے چار مہینے کم سے کم لگاؤ اللہ کے نام نکل کرو میں نے کہا وہ نہیں کہ نکل جانا چار مہینے اپنے آپ کو گھر سے بھی نکالنا اور اپنے آپ کو اپنی چادوں سے بھی نکالنا کیا مطلب اللہ کے نام نکل کر جیسے وقت گزارنے کو کہا جا رہا ہے ہاں کے باب صاحب رحمت اللہ علیہ کتنی بار کہتے تھے اور کتنا سمجھاتے تھے کہ اللہ کے نام میں کیا کرنا کیا کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ اصل اس کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند کر کے اپنا اوقات لگانا اور امت پر محنت کر کے انہیں بھی حرکت میں لانا جب تک یہ مسلمان دین کی نسبت پر حرکت میں نہیں آئے گا اور جان مال کو صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی دعوت میں محنت میں نہیں لگائے گا وہاں تک زندگیاں صحیح نہیں بنے گی اور جب تک زندگی ایسے ہی نہیں بنے گی اس کے حالات درست نہیں ہوں گے چاہے دنیا کی حکومت کا مالک کیوں نہ بن جائے جب یہ صحیح ہوگا پھر حکومت صحیح ہوگی جب یہ صحیح ہوگا تو گھر صحیح ہوگا جب یہ صحیح ہوگا تو اس کی بیوی بچوں کی زندگی صحیح ہوں گی جب یہ سیٹ صحیح ہوگا تو اس کے پاس جو نوکر ہے وہ نوکر کو زندگی صحیح ہوں گی میں دوست موت کا اس کو کرنا ہمارے بزرگ جو بتایا نا سالانہ چار مہینے لگاؤ مہینے میں دس دن لگاؤ ایمان کی محنت میں بیس بیس دن دن کماؤ مقدر کی روزی خود دے دے گا اللہ تعالیٰ نہیں کہتا چوبیس گھنٹے محنت کرے گا تو میں تجھے دوں گا اللہ تو کہتا تیری روزی میرے دن میں ہے ہم دیں گے تجھے باقی تو وہ کر جو میں کہتا ہوں میں تجھے میں نے تجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے میں نے تجھے آخر کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا بولے گا تم دنیا تمہارے لیے وہاں تم اور تم آخر کے لیے ہو تم آخر کے سامنے رکھ کر دکان کرو آخر کو سامنے رکھ کر کاروبار کرو ملازمت کرو آخر کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرو آخر کو سامنے رکھ کر مکان بناؤ ہاں فرمایا ایسا مکان مت بنا کہ تیرے گھر کی دیوار سے تیرے پڑوسی کی اور ہو جاتا بنا یہ زندگی بچانے کی ضرورت ہے یہ روزانہ کم سے کم آٹھ گھنٹے جیت کی محنت کو بتا ہاں مسلمان کی وقت زندگی بسر کرنے کی تین جگہ ہے یا تو ہزار کمائی کے لیے جائے گا یا پھر اپنے گھر اپنے بال بچوں کی دینی محنت کے لیے گھر میں گزارے گا یا پھر مسجد میں گزارے گا چوتھی جگہ مسلمان کے نہیں ہے صاحب جگہ اپنا لگاتے تھے یا تو حالات کمائی میں آرام کی طرف مسلمان جاتا ہی نہیں ہے ہم آرام کو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کمانا حالات حالات گھر میں بات بچوں کی ایمانی دینی تربیت ہمارے ذمے ہیں ہمارے بچوں کو ہماری بیوی کو سمجھانا نرمی کے ساتھ ان کو عطیت کی محنت میں روزانہ تعلیم میں لے کے بیٹھنا اور خود بھی ایک محتاج بن کے بیٹھنا بچوں کو بولنا سکھانا کہ بیٹا بات کیسے کرنی سلام کرنا آپ کے محلے میں سلام کرو اور گھر گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانا سکھانا ہمارے ذمہ ہے گھر میں اس گھر میں پاس گھر میں رہتے تھے اور تیسری جگہ مسجد تھی کہ مسجد میں جا کر مسجد کے تقاضے پورے ہوتے تھے جو مہمان آئے ان کی خدمت کرتے تھے جو لوگ آئے ان کو سکھاتے تھے ان کو ان کو ان کو ان کی مہمانی کرتے تھے یہ سب بے دوست کام مسجد کے تھے مسجد میں ہماری مسجد میں کوئی اجنبی آدمی آیا ہے ہمارے سیکھتے ہیں اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں بات کرتے ہیں اپنے گھر سے ہاں خود نہ کھائے اس کو کھلا دیں ہمارے اس سے میں سنا ہمیں فراہم کرتے تھے کہ جو ہوٹل ہے وہ اسلام کی خبروں پہ بنی ہے کہ بستی میں جب آدمی آتا تھا تو وہ مسجد میں ہوتا تھا اور مسجد میں جب آتا تھا تو محلے والے سمجھتے تھے کہ ہمارے مہمان آئے ہیں کھانے کا انتظام وہ خود کرتے تھے اسے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی سب کے سب طے کرو کہ موت تک اپنے بزرگوں کی ترتیب پر ان شاء اللہ سے گزاریں گے گزاروں گے ایسے تو ان شاء اللہ کے غلط سوچ سوچ کے کو کرنا ہے ایسا سال کے سامنے لگانے ہیں مہینے کے دس دن لگا کر اللہ کے راستے میں تین دن تین متلا لگاؤ ہاں تین دن مت لگاؤ اور ورنہ دس دن ایک ساتھ خوشیر سے لگاؤ خشرے سے اپنی ترتیب سے نہیں تبلیغ میں جو اپنی دردی سے چلتا ہے وہ کام کا بنتا ہی نہیں تبلیغ میں تو جو مشورے کے تابع ہو کر چلے گا وہ کام کا بنے گا ہاں، ہمارے بڑے پرواد ہیں کہ مشورے کے تابع ہو کے چلو گے تو نفس و شیطان کے قید اور فروغ سے تم نکل جاؤ گے اگر تم نے اپنے آپ کو مشورے کے تابع نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں شیطان اور نفس کو پہنچے گا یہ سمجھا کہ تمہیں تو تفریح کا کام کرتا ہی ہو لیکن ہوتا ہے کچھ اور نس نس موٹا ہوتا ہے کسی کی تابے تیار نہیں ہوتا مجھے تو خود کو تم کون کہنے والے یہ نس کی تندگی ہے ہاں اسے اچھا، اپنی زندگی کی ترتیب میں چاہ میں سارا اپنی زندگی کی ترتیب میں ہر مہینے میں دس دن کی ترتیب بناؤں ہاں اور اپنی مسجد کے مشورے سے لگاؤ دن دس دن لگاؤ وہ تین دن تین مرتبہ لگانے اور مسجد کی جماعتوں کو تین دن لے کے جانا ہے تو یہ کرو اور نہیں تین دن تمام جماعت کے ساتھ جاؤ سات دن اور تقاضا لیکن مشورے سے اپنی ترتیب سے نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی اور روزانہ آٹھ گھنٹے دو کم سے کم مسجد آسان چیز تو یہ ہے کہ بھائی جتنا اپنے کاروبار میں اپنے بال بچوں کی تربیت میں جتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے باقی بس تو دے دیں گے ہمارا کام بازار نہیں ہے مسلمان کی جگہ بازار نہیں ہے سوائے اپنی دنیا کے کام تک اپنے روز اپنے کمانے کے لیے باقی نہیں اور وہ بھی ضرورت کے اعتبار سے رات میں ضرورت کے لیے جانا ہے وہیں میں رہنا اور میرے بھائیوں اپنی زندگی میں نماز کی پابندی ذکر تلاوت کی پابندی قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی روزانہ سنت کا اہتمام حضور کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے اس ہر موقع کی دعا کو بے دور پڑھنا یہ تمام چیزیں زندگی میں لانے کے ساتھ زندگی ہے اور لوگوں لوگوں کو کرنا میں کماتا ہوں میرا ہی ہے نا میرا دیکھنا کہ میں کھاؤں گا پیوں گا باقی اللہ کی بات مخلوق پر خرچ کروں گا دیکھ نظر لگاؤں گا ہمارے ہاں بستی میں جو آئے گی جماعتوں کو کی خدمت کریں گے بات جماعت کی خدمت ہم خاندہ نہیں کرتے باقی کو کرتا نہیں حالانکہ سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے ہم چاہے روٹی اور ان کو روٹی اور پیاز کھلائیں گے لیکن ہمارا اندر کے جذبہ یہ ہو کہ میں خدمت کروں خرچ کروں ہاں یہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا ہاں، جتنا تم دین کے لیے خرچ کرو گے اللہ اتنا تم دیتے ہیں ان شاء اللہ تو اللہ تو کہتے قرض ہے میرے گھر میں دوں گا لہٰذا اپنے آپ کو خرچ کرنے والے بناؤ خدمت کا خدمت گزار بنو اپنے معاوضے میں دیکھو کون بیچارہ ضرورت مند ہے اس کی ضرورت میں کام آؤ سلام کرو سب کو خوب سلام کرو یہ مسلمان کا حق ہے سلام کو پھیلاؤ انہوں نے فرمایا سلام سلام کو پھیلاؤ جتنی سلام کرو گے آپس میں اتنا میرے دوستوں محبت خدا بڑھائے گا اور گھر میں ایسا کہا ہیں رحمت اللہ علیہ کہ گھر میں جا تو سلام کرو اللہ تمہارے لیے برکتوں کے دانے بولے گا کرو گے کریں گے کرو آج سے ہی ہاں ابھی تم نکلو گے نا تو شراب کرنا سب کو شروع کرو سلام نہیں کرتے سلام کرنا شروع کر دو آج سے طے کر دو کہ آج سے یہاں سے دعا کے بعد جانے کے بعد اپنی ترتیب بنا لو کہ آٹھ گھنٹے مسجد کے ہیں ماہانہ دس دن کی خدمت لگانے ہیں اور سارا چار مہینے کی ترتیب بنا کر زندگی کو چلانا ہے ان شاء اللہ جتنا تمہارے وش میں اتنا کرو گے اللہ کے وش میں اتنا ہے وہ اللہ کرے گا ان شاء اللہ اللہ آسان کرے گا لیکن آج سے طے کر کے ان شاء اللہ کریں گے کرو گے کون کون کرے گا ماشاء اللہ یہیں سے ابھی تو جماعتیں نکالنے کا نہ کہہ رہے ہیں اس لیے گھر جانا پڑے گا تم کو دیکھو کیا کرنا کر رہا ہے کیوں گا دیکھو درگاہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اللہ ہم نے دل کیا ہے ہمارے لیے آسان کر دیا اور ایک دوسرے کو تیار بھی کریو بات کسی کا مذاکرہ کریو اور سلام کریو اور جتنا ہو بنگال میں مظاہر نماز میں ذکر میں تلاوت میں اللہ سے دعا مانگنے میں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا سبحان اللہ سبحان اللہ